السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے کہانی زبانی کے ساتھیوں خیریت سے ہے نا کوئی مسئلے مسائل تو نہیں زندگی میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی ایسی کہانی جو آپ نے سنی ہوگی لیکن تھوڑی سی نئی بھی ہے عنوان ہے بھوکی لومڑی اور چالاک کوا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ظفر اقبال نے ایک بھوکی لومڑی جنگل میں ماری ماری پھر رہی تھی اور کھانے کے لیے اسے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی پہلے اس نے سوچا کہ شہر کا رخ کرے شاید کھانے کو کچھ ہاتھ آ جائے لیکن شہر کے خوں خوار کتوں کا خیال آتے ہی اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا آہستہ آہستہ بھوک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا ادھر ادھر کوئی جنگلی چوہا بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو عام حالات میں جنگل میں دندناتے پھرتے ہیں گھر سے نکلتے وقت ایک گلہری پر اس کی نظر پڑی تھی جسے وہ تھوڑی کوشش کر کے شکار کر سکتی تھی لیکن کسی بہتر شکار کی امید میں اس نے یہ ارادہ بھی ترک کر دیا جس پر اب وہ پچھتا رہی تھی لیکن اب ہاتھ ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ہاتھ ملنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی باہر نکلی ہوئی ٹہنی پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا جس کی چونچ میں پنیر کا بڑا سا ٹکڑا تھا جس پر نظر پڑتے ہی شدید بھوک نے ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیا اور وہ پنیر کا ٹکڑا ہتھیارے کی تدبیر سوچنے لگی درخت کی ٹہنی اتنی اونچی تھی کہ وہ اچھل کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ کوے کی نظر بچا کر وہ ٹکڑا چھپٹ لے تاہم اس نے اندازہ لگایا کہ کوے کو کچھ زیادہ بھوک نہیں لگ رہی تھی اور وہ پنیر کا ٹکڑا کھانے میں کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوئی کہ شاید یہ نعمت اسی کی قسمت میں لکھی ہو جو کوا اتنے آرام سے بیٹھا تھا اور اسے کھانے سے بے پرواہ تھا اس کے تھکے ہوئے ذہن میں پنیر کا یہ ٹکڑا ہتھیانے کی بہت سی ترکیبیں آ رہی تھیں لیکن کمزور اور بھوکی ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے انہیں رد کرتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نظر پنیر کے ٹکڑے پر بھی جمی ہوئی تھی جب وہ سوچتے سوچتے بہت تھک گئی تو اس کے بھوکے ذہن میں ایک خیال بجلی کی کوندے کی طرح چمکا جس پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ جو کام کسی اور طریقے سے نہ نکل سکتا ہو اسے خوش آمد اور چاپلوسی سے نکالا جا سکتا ہے اس نے سوچا کہ یہ حربہ استعمال کرنے سے پنیر کا یہ خوبصورت ٹکڑا اس کے پیٹ کی زینت بن سکتا ہے چنانچہ بھوک کی شدت سے بچی کھچی طاقت کو اس نے اپنے اندر جمع کیا اور غور کرنا شروع کیا جب کہ اس نے دیکھا کہ بیوقوف کوا پنیر کے وہ ٹکڑا کھانے کی بجائے ابھی تک اسے چونچ میں پکڑے بیٹھا ہے چنانچہ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی پیارے کوے سنا ہے تم گانا بہت اچھا کھاتے ہو میں نے جنگل کے سب جانوروں کے منہ سے تمہارے گانے کی بے حد تعریف سنی ہے ایسا سریلا گانا پورے جنگل میں اور کوئی نہیں گا سکتا بلکہ لگڑ بگڑ تو کہہ رہا تھا شہر کے سارے گویے بھی تمہارے آگے پانی بھرتے ہیں بلکہ بلبلے مینائے کوئلے تو خاص طور پر فرمائش کر کے تم سے گانا سننے کے لیے آتی ہیں میں شکر کرتی ہوں میرے بھائی کو اللہ میاں نے کیسا سریلا گلا عطا کیا ہے جس کی سارے جنگل میں دھوم مچی ہوئی ہے اور اب تو جنگل اور اس آس پاس کے کئی پرندے تم سے جلنے لگے ہیں حالانکہ انہیں اپنی قسمت پر شکر کرنا چاہیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس پر وہ مہربان ہوتا ہے یہ ہنر وہ اسی کو عطا کرتا ہے کیا اپنی بہن کو گانا نہیں سناؤ گے اس کا خیال تھا کوا خوش ہو کر جو ہی گانے کے لیے چونچ کھولے گا پنیر کا ٹکڑا نیچے گر پڑے گا اور اس کی عید ہو جائے گی لیکن کوا چونکہ خود بھی بہت چالاک واقع ہوا تھا اور اسے لومڑی کی مکاریوں کی کئی کہانیاں بھی سن رکھی تھیں وہ اس کے چکر میں آنے کو ہرگز تیار نہیں تھا چنانچہ اس نے پنیر کا ٹکڑا چونچ سے نکال کر پنجے میں دبایا اور بولا کہاں پیاری بہن کون سا گانا سنو گی کوئی نظم سناؤ یا کوئی فلمی گیت سناؤ اس کے بعد لومڑی پر جو گزری اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے اچھے بچوں لومڑی کتنی ہی چالاک ہو کوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھا کیجیے تاکہ یہ دنیا ہستی بستی رہے اللہ حافظ